اب عافیت بھی مانگو عن النبي صلى الله قول وسلم رجلا وهو صلی اللهم علیہ وسلم الصبر فقال سألت الله البلاء فسله العافية حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگی ہے اب عافیت بھی مانگ لو